ونحن اقرب الیہ منکم لا تبصرون اور تمہارے بنسبت ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے ہو